وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اور دوستوں ہم نے آپ حضرات کے سامنے سور آل عمران کی آخری آیت پڑھی ہے اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی چاہتے ہو تو اس کی چار شرطیں ہیں جب وہ چار شرطیں اپنے اندر پیدا کرو گے چار چیزیں تم اپناؤ گے تب دنیا میں بھی تمہیں فلاح اور کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی اور فلاح حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ چاروں چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دے اور آج ان چاروں چیزوں کا بڑا فقدان ہے اسی لیے دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی ذلیل اور خوار رہ بھی نہیں گیا رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کیا سب کو ترک کر دیا یا الناس نہیں کہا یا بنی اسرائیل نہیں کہا سب کو ایک سائڈ پر کر کے کنارے کر کے صرف اللہ رب العالمین نے صرف اللہ رب العالمین نے آواز برابر اللہ رب العالمین نے چار رب العالمین نے ایمان والوں کو خاص طور پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایمان والو اسبرو وسواد رو و رابطو و تقل ایمان والوں سب سے پہلے تو تم اس صبر کرو صبر کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور نصرت اور مدد کا سب سے بڑا سبب بنا کرتا ہے آپ حضرات ہمیشہ ہر ایک کے زبان پر ہے ان اللہ اللہ تعالیٰ نہ مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے صبر کرنے والوں کا صبر کرنے والوں کا اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ بعض روایتوں میں آیا قیامت کے دن اللہ رب العالمین بہت سب سے پہلے اعلان کریں گے این الصابرون این الصابرون این الصابرون حشر کے میدان میں میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں صبر کیا کرتے تھے کئی بار اعلان ہوگا تو صابرون کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے صابرون کو چاہیے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں جب صابرون جنت کی طرف جانے لگیں گے تو سامنے کچھ فرشتے ملیں گے جو پوچھیں گے من ان تم تم کون ہو وہ کئی فکان عملوں اور تم نے دنیا میں کون سا عمل کیا تھا جس کی بنا پر تمہیں جنت میں جانے کا حکم دے دیا گیا اور خوب تم تمہارا حساب کتاب ہوا صبر کرنے والے کہیں گے نہ ہم الصابرون صابرون حساب کتاب تو نہیں ہوا لیکن ہم صبر کرنے والے تھے اللہ نے صابرون کو بلا حساب کتاب جنت میں دانے کا حکم دیا اور اسی لیے ہم لوگ جنت میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو بھی یہی موقع نصیب ہو فرشتے پوچھیں کہ وما کانا صبر حکم تمہارا صبر کیا تھا کہیں گے اللہ تعالیٰ کے تعت و فرما برداری کرنے میں کتنی بھی تکلیفیں آئی ہم نے صبر کیا لیکن اطاعت کا دامن نہیں چھوڑا گناہوں اور برائیوں سے بچنے میں کتنی بھی ہم کو وہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی نقصان و خسارہ اٹھانا پڑا ہم نے ہر قسم کے نقصان خسارے برداشت کر لیے لیکن رب کی نافرمانی ہم نے نہیں کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتنی بھی ہمارے جان مال میں مصیبتیں آئی ہم نے صبر سے کام لیا ہمارے رب نے ہم کو صبر کی برکت سے بلا حساب کتاب جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہے تو میرے بھائی صبر بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے اور صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں سب سے پہلے قسم صبر کی یہ ہے کہ اشریعت کی پابندی کرنے کتاب و سنت پر چلنے با کفر شرک برائیاں اور منقرات باپ دادا کے رسم و سے رواج سے بچ کر کے شریعت کی پابندی کرنے میں کتنا بھی آپ کو تکلیف آئے کتنی مصیبتیں آئیں آپ کسی چیز کی پرواہ نہ کرے اطاعت و فرما برداری پر قائم رہیں یہ صبر کا سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے نمبر دو برائی اور نافرمانی حرام کاری اور منقرات سے بچنے میں جتنی بھی آپ کو تکلیفیں آئیں آپ ہر قسم کی تکلیف برداشت کر لیں لیکن رب کی نافرمانی نہ کریں رسول کے خلاف نہ جائیں یہ صبر کا دوست کی دوسری قسم ہے اور صبر کی تیسری قسم ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے آپ کے نصیب میں اللہ لوگوں تم پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے آتی ہے تمہارے رب نے مصیبت لکھی تھی آئی اللہ رب العالمین کا فیصلہ سمجھ کر کے صبر کرو اور انا انا و راجعون پڑھو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں صبر کی تیسری قسم ہے اور تینوں قسم کا صبر ایمان کی شرط ہے رب العالمین نے فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو یا منس برو سب سے پہلے تم صبر کرو یہ تینوں قسم کا صبر ہمارے اندر آنا چاہیے نمبر دو کامیابی کی دوسری شرط جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے وہ ایمان والوں وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو اپنے دوست احباب جتنے بھی آئیں ہر ایک کو صبر کی تلقین کرو ہمیشہ جھگڑے کی لڑائی کی ابھارنے والی باتیں نہ کرو اگر بچے ہیں تو بچوں کو صبر کی تلقین کرو بیویوں کو کرو گھر والوں کو صبر کی تلقین کرو دوست احباب کو کہو اگر اللہ نے تم کو شیخ بنایا ہے تو اپنے لیبروں کو کہو اپنے مزدوروں کو ہر آدمی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ رب العالمین نے سورت الاسر کے اندر کیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا عمر حق وعملوا الصالحات صحق بالحق و بالصبر اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا کے سارے لوگ خسارے میں ہیں خسارے سے صرف وہ لوگ بچتے ہیں جو ایمان لائیں عمل صالح کیے نمبر عمل صالح کریں نمبر تین وا تاوا سو بل لوگوں کو بھی حق کی دعوت دیں اور نمبر چار و تو صبر لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے کرتے رہیں لوگوں آج دوستوں آج اس کی بڑی ضرورت ہے آج طرح طرح سے دشمنان اسلام کی طرف سے ہاں، طرح طرح سے تنبیہ باتیں دل دکھانے والی باتیں طرح طرح کی ان کی قرارداد شادی روتی اعلان ہوتا رہتا ہے ہمارا سب سے بڑا کام ہے صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا کرنا رب العالمین قرآن پاک کے درسات ماتے ہیں لطب فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا كثيرا مومنو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں آزمایا جائے گا مال کے اندر جان کے اندر اور یہ بھی یاد رکھو شرک کرنے والے اور یہود نصارہ کی طرف سے دل دکھانے والی باتیں تمہیں برابر سننی پڑے گی وہ ایسی قرارداد پاس کریں گے ایسے ایسے میڈیا کے ذریعے تمہیں کہیں دکھائیں گے اتنے ہندو مسلمان ہو رہے ہیں دنیا اتنے مسلمان ہندو بن رہے ہیں ارے ذرا سوچو دنیا کا ریکارڈ دکھاؤ آج تک کوئی ہندو ہزار ہندو تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن دنیا میں کوئی ایک مثال دکھاؤ کہ کبھی مسلمان ہندو بنا ہو لیکن یہ ساری باتیں صرف ہے ہمارے دل کو دکھانے کے لیے یہ سارا شیطانی مکر و فریب ہے دنیا کا ریکارڈ ہے جس کے دل میں ایمان آ گیا گردن کٹا دیتا ہے لیکن ہندو دوبارہ وہ نہیں بنتا یہ ان کا اپنا میڈیا ہے وہ شیطانی مکر و فریب ہے رب العالمین نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اعلان کیا تھا یا لطب من اوت کتاب قابل یہ شرک کرنے والوں اور و سے بڑی تکلیف دے باتیں سنو گے دل دکھانے والی باتیں کریں گے خاص طور سے میڈیا کے ذریعے تمہیں بہت ہی زیادہ اشتہار دلانے کے لیے تاکہ تم باہر میدان میں آؤ اور انہیں تمہیں تباہ اور ہلاک کرنے کا موقع مل جائے آپ ہاں، اب جانتے ہیں آج دنیا میں سے قانون ایسا پاس کر دیا گیا ہے اس قانون سے بڑا کوئی قانون ظالموں کے نزدیک نہیں کیا یہ دہشت گرد ہے اس کو گولی مار دو اس قانون سے بڑا دنیا میں کوئی قانون نہیں رہ گیا ہے یہ ظالموں کا قانون ہے یہ مسلمان امت مسلمان نوجوانوں مسلمان انسان آدمیوں کو یہ تباہ و برباد کرنے کا یہ قانون پاس کیا گیا ہے الحمدللہ ایسے موقع پر العالمین فرماتے ہیں اے کلمہ پڑھنے والوں اگر تم نے صبر سے کام لیا لطب النفی اموال وان اشرکو ازن کثیرہ تمہیں بڑی تکلیف دے دل دکھانے والی باتیں دیکھنے کو ملیں گی سننے کو ملے گی جرائد اور اخبار نیوز اخبار میں آتے رہیں گے لیکن تمہارا کام کیا ہے وہ تصبر اگر تم لوگوں نے صبر سے کام لیا وہ تک اور اپنے آپ کو گناہوں اور بلائیوں سے تم نے بچا تم اپنے آپ کو بچاتے رہے تو یاد رکھنا اللہ رب العامن ان دشمنوں کے ساری سازش کو دنیا سے نیست و نابود کر دے گا دوستو ضرورت ہے صبر کی اے آئی ودین ایمان والو صبر کرو وہ اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو نمبر چار وہ رابطوں اور آپس میں رابطو رابطہ کے تین معنی بیان کیے جاتے ہیں ربط کے معنی آتے ہیں جوڑ دینا ربط کے معنی آتے ہیں مختلف اجزا کو ایک جگہ اکٹھا کر کے باندھ دینا ربط کے معنی کہا جاتا رسی سے کسی کو لپیٹ کر کے جکڑ دینا اس کا تین معنی بیان کیا گیا ہے نمبر ایک معنی سے ہیں ہمارے بھائیوں کہ رب العالمین فرماتے ہیں یا الذین آمن ایمان والے صبر کرو اور لوگوں کو اپنے بھائیوں کو اور دوست احباب کو صبر کی دعوت دیتے رہو نمبر تین و تم لوگ آپس میں جڑے رہو رشتے داریاں جڑے رہیں دوست احباب جڑے رہیں پورے امت مسلمہ ایک دوسرے دوسرے سے جڑے رہیں دن واحد بن جائیں کا نہ بنیاد مرسوس بن جائیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اس دنیا میں باطل کا مقابلہ کریں اور اپنے ملک کی اپنے جان کی اپنے مال کی حفاظت کریں یہ اسی وقت ہوگا جب سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں فرد کائیں رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں دریا کچھ نہیں یہ مسلمان جب ایک رہیں ایک گروہ ایک جماعت ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ایک دوسرے کے دہی خواہ اور ایک دوسرے کے لیے اپنے جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تو اتفاق اور اتحاد سے بڑی قوت اور طاقت کائنات میں دوستوں کوئی دوسری نہیں ہے ایک معنی تو ہے کہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو دوسرا معنی بڑا اہم ہے جس کی پابندی بڑی ضروری ہے سنن عزیز اور صحیح مسلم سنن کی اور سنن کی روایت ہے حضرت ابو حریرا اور بہت سارے صحاب کرام سے مروی ہے نبی علیہ سلاد اسلام نے ساتھ نمایا اللہ عبر الاخ بے رقم بایا بہل خطایا ویر دراجات الا اخبركم بما الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وانتظام وكثرة اللہ الى المساجد اور پھر آپ نے فرمایا انتظار الصلاة الصلاة بعد فذالكم الرباط فذالكم الرباط فذالكم الرباط اے کمرباد اللہ رب العالمین نے تمہیں تیسری چیز کا جو حکم دیا ہے یا یادین کیا میں تمہیں بتاؤں کہ رابطو کا کیا مانا ہے اللہ عقبر بے ما یم اللہ بہل خطایا کیا میں تمہیں ایسی نیکیاں ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جن اعمال کی برکت سے شیطان تم سے کتنا بھی گناہ کرائے گا لیکن ان تین اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا ختم کر دے گا نام اعمال میں کوئی گناہ اللہ باقی ہی نہیں رکھے گا تمہارا نام اعمال نیکیوں ہی سے بھرا ہوگا برائیوں کا کوئی وجود تمہارے نام اعمال میں نہیں ہوگا شہاب کرام نے کہا بڑا نمبر دو ویارف پو بے دراجات ایک طرف تو اللہ نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا اور نمبر دو ویارف او ہی دراجات بعد اللہ تعالیٰ جنت کے اندر آخرت میں تمہارے درجات کو ان امال کی بنا پر بلند ہی کرتا جائے گا شہاب اکرام نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں وہ امال جس کی وجہ سے ہمارے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں سارے گناہ مٹھا دیے جائیں نہ میں امال میں نیکیوں کے علاوہ کوئی برائی رہ ہی نہ جائے اور ہمارے درجات روزانہ جنت میں دنیا آخرت میں بلند ہوتے کرتے رہیں آپ ضرور بتائیں عالف میں وہ تین آمال ہیں نمبر ایک استباغ علی المکار ٹھنڈی ہو جا گرمی بدن میں تکلیف ہو جا کمر میں کچنوں میں بیٹھنے میں تکلیف ہو یا کوئی ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے وضو کو تم مکمل کرو اگر وضو کرنے لگے تمہیں بیٹھنے میں تکلیف گرم پانی کی تکلیف سردی میں ٹھنڈے پانی کی مصیبت کچھ بھی ہو لیکن وضو کرنے لگو تو ساری مصیبتیں بھول جاؤ صرف اس نیت سے ہم وضو سنت کے مطابق مکمل کریں گے کیوں وضو کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اگر تم نے وضو کیا ان مسلمان بھائیوں کا کیا اثر ہوگا جو رمضان میں وضو کر کے فارغ ہو چکے ہیں اب سال بھر ان کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں ان مسلمان بھائیوں کا کیا حشر ہوگا جنہوں نے آج وضو کر لیا ہے اب اگلے جمعے تک ان کا پر برقرار رہے گا وضو ٹوٹتا ہی نہیں کتنی بدنشیبی کتنی بڑی بدبختی کو شکار ہیں نمبر دو آپ نے ساتھ نمایا اور اللہ ان کے درجات کو بلند کرے تو پہلی چیز کیا ہے اسبا مکاری نمبر دو اللہ اکبر وہ کثرت الخط مساجد ایک میرا امتی ایک مسلمان اگر اس نے ودو کیا ودو کر کے مسجد کی طرف با جماعت نماز پڑھنے کے لیے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمعے کی پابندی کے لیے جب بھی اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر ایک گناہ ماں ایک درجہ بہن اور نام اعمال نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں آپ نے ساتھ نمایا یہ دوسرا عمل ہے تیسرا عمل جو بہت ہی تمہارے گناہوں کی مفرت اور بخشش اور رفع دراجات کا ذریعہ بنتا ہے آپ نے ساتھ نمایا وہ انتظار اسراۃسرا ایک نماز پڑھ لیا دوسری نماز کا انتظار ہے ایسا کی نماز پڑھ کر کے گیا وہ الارم لگاتا ہے ٹائمنگ سیٹ کرتا ہے کیوں وہ سوچتا ہے کہ ہمیں فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنا ہے ساری رات وہ نماز کا انتظار کرتا رہا اسی لیے نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا جس مرد مومن نے ایسا کی نماز بہ جماعت پڑھی اور رات بھر نماز کی فکر میں رہا صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا سو رہا تھا لیکن رب کے نزدیک رات بھر نماز پڑھتا ہوا لکھ دیا گیا یہ انسان ذرا سوچے نمازوں میں کتنی برکتیں رکھی ہیں لیکن آج مسلمان نماز سے دور ہوا دلت اور رسوائی ان پر مسلط کر دی گئی آپ نے ساتھ مانگا جس نے یہ تین اعمال کیا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا جمعہ پڑھ کر کے گیا اب پڑھ کے سو نہیں گیا چلو جمعہ ادا کر لیا بلکہ جمعہ ادا کیا اثر کی فکر ہے اثر کی نماز پڑھی مغرب کی فکر ہے مغرب سے فارغ ہوا اسے اوشا کی فکر ہے اس طرح سے نماز کی فکر دامن گر رہتی ہے فرمایا لوگوں فضال لکم مربع فضال لکم مرباد الرباط یہی وہ رواج ہے یہی وہ رابطو ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے یا یادین رابطوں ایمان والو صبر کرو دوسروں کو صبر کی تلقین کرو اور مسجدوں سے جڑے رہو جماعت سے جڑے رہو اور نماز کی پابندی کرتے رہو یہی میرے بھائی جو رواج ہے اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کے توفیق نصیب فرمائے اکور کو اکثر اللہ منکلے الحمد للہ وقفا وسلام الدین اما آباد بھائی اور روابط کا تیسرا مانا رباط کا تیسرا مانا دو معنی گزر گئے تیسرا مانا رباط کا یہ ہے کہ مسلم ملک ہو مسلم ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا بدماش لٹیرے ڈاکو چور اسلام کے دشمن ملک کے غدار یہ ملک میں باہر جو بھگے ہوئے ہیں یا پڑوس یا کہیں باہر رہتے ہیں وہ ہمارے مسلم ملک پر حملہ کر کے ہمارے ملک پر قبضہ نہ کر سکے ہماری جان اور مامال کو لوٹ نہ سکے ہمارے ملک کے امن و امان کو برباد نہ کر سکیں اب جو انسان سرحد پر رہ کر کے بارڈر پر رہ کر کے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے جو بارڈر پر پورے ملک میں کے بسنے والے مسلم مانو اور رعایا کی نگرانی کرتا ہے وہ سب سے بڑا رباط اس کو بھی کہا گیا کہا گیا یہ بھی ایک بہت بڑا نیک عمل ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اسے بخاری اور مسلم کی روایت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر آپ نے ساتھ میں اے لوگوں رباط یومن فی سبیل اللہ مسلم ملک ہو مسلم رعایا ہو مسلم ہمارا وطن ہو اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا درج کسی طرف سے ہو سرحد پر جو لوگ رہتے ہیں سرحد پر پورے ملک کے لیے جو بارڈر بنے ہوئے ہیں ہر آنے والے حملے کا جو مقابلہ کرتے ہیں بلکہ پورے ملک میں باشندوں سے پہلے بادشاہ حاکم سے بھی پہلے کبھی ان کو اپنی جان دینی پڑتی ہے مسلمان قوم کے لیے رب اللہ اللہ ساتھ رمایا روپا تو یوم سبیل اللہ اے لوگو یاد رکھو روبات یوم فی سبیل اللہ جو انسان ایسے سرحد پر کھڑے ہو کر کے سب کی نگرانی کرتا ہے ایک دن بھی اگر اس نے نگرانی کر لیا ایک دن بھی اس نے نگرانی کر لیا تو زندگی بھر کی ایک ایک دن کے عبادت انسان کے زندگی بھر کی عبادت پر بھاری پڑ جاتی ہے بہت ہی ضروری ہے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی ان ہمارے مسلمان فوجیوں کی اور ذمہ داروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جو بارڈر پر رہ کر کے ہر اعتبار سے ملک میں بسنے والوں کی عزت بال جان قوم وطن سب کی حفاظت کیا کرتے ہیں وہ ہمارے دعاؤں کے بڑے مستحق ہیں اور ہماری ہمدردی کے بہت ہی زیادہ وہ حق رکھتے ہیں اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا اے لوگوں سن لو لم دو قسم کے آنکھ والے ہیں وہ دو قسم کے آنکھ والے ایسے ہیں کہ اس جسم کو آگ چھو ہی نہیں سکتی اللہ تعالی نے ان پر آگ کو حرام کرا دے دیا ہے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو قسم کی آنکھیں کون ہیں آرف میں نمبر البقت من خشیت اللہ این البقت من خشیت اللہ وہ آنکھ والا وہ آنکھ والا جو دیندار ہے پرہیزگار ہے اللہ کے عذاب کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے عذاب قبر کو عذاب حشر کو رب کے چلان اور عدمت کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی بنا پر رب کا جلال رب کی عظمت رب کی قدرت رب کا احاط رب کی سزا کو تصور کرنے کے بعد اس کے آنکھوں میں آنسو آ گھر کے زندگی میں ایک ہی مرتبہ آئے ہو اللہ رب العالمین ایسے مرد مومن پر جہنم کی آنکھ حرام قرار دے دیا بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ نے ساتھ نمایا سنر ترمیدی کے رواج ارے لوگوں رب کے عذاب سے عذاب قبر عذاب حشر حساب کتاب اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے جس بندے کے آنکھ میں آنسو ٹپکے نہیں لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے آنکھیں آنکھیں آخو سے بھر گئی آپ نے ساتھ نمایا اس کے اوپر جہنم ایسے ہی ناممکن اللہ نے کر دیا ہے جیسے دودھ کو نکال لینے کے بعد دوبارہ تھن میں لوٹانا ناممکن ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اپنے سے ڈرنے والا ہمیں بنا دے دوسرا انسان یا دوسری آ جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا عین حرست یا بات تحر صفی شبیر اللہ وہ مشاہد وہ مرد مومن ہمارا وہ سپاہی ہمارا وہ کمانڈر اور ہمارا وہ ملک کا محافظ جو بارڈر پر رہ کر کے پوری دنیا ملک کے مسلمان اور باشندوں کی حفاظت کر رہا تھا حفاظت کر رہا تھا اگر اس نے ایک رات بھی ایک رات بھی اپنی نیند پرکھ کر کے بادر کی حفاظت کے لیے ایک ایک رات بھی اگر وہ جگتا رہا حفاظت کرتا رہا تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو ایک رات کی برکت سے حرام کرا دے دیا ہے ایوہ الذین آمر اسبرو چوتھی چیز ہے میرے بھائیو وتک اللہ وقت اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تقو اللہ اختیار کر لو تقو اللہ کیا ہے رب کی خوف سے رب کے ڈر سے نیکیاں کرنا اور رب کے خوف سے برائیوں سے بات رکھنا بلکہ کہا جاتا ہے تکوا کا بڑا بہترین خلاصہ یہ ہے اللہ مراد و ترکل منقراد لوگوں اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنا اللہ کی فرما برداری کرنا اسی چیز کا نام تکوا ہے اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے اللہ کے عوامی پر اللہ کے احکام پر اللہ کے حکم پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنائے اور نمبر دو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اللہ کی فرما برداری دو طرح سے ہے عوامر پر عمل کرنا اور منقرات اور محرمات اور نواحی کو ترک کر دینا یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آ گئی تو پھر اللہ نے کیا اعلان کیا لعلکم تفلحون تفل ایمان والو اگر تم نے صبر کیا وہ صابر پر عمل کیا وہ رابطو پر عمل کیا وہ اللہ یہ چاروں چیزیں آ گئی لعلکم تفلحون اب دنیا میں بھی تم کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب رہو گے اس اللہ رب العالمین نے سورت النحل کی آخری آیت میں فرمایا اے میرے بندو سن لو اللہ تعالیٰ دنیا میں کس کا ساتھ دیتے ہیں ان اللہ والذین محسنون یقینا اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں جان مال کی حفاظت کرتے ہیں اپنے ان مومن بندوں کی جو جن کے اندر تکوا ہو وہ اللہ محسن اور جو ہمیشہ نیکیاں کرتے ہیں احسان کرنے والے ہوں احسان کرنے والے محسنین اور مستقین سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ ان دونوں کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل توفیق نصیب فرمائے کامیابی کی فلاح کی یہ چاروں شرطیں ہمارے اندر پیدا کر لے ہمیں صابر بنائے صبر کی دعوت دینے والا بنائے ہمیں مرابط بنائے اللہ ہر قسم سے ہمیں اللہ تعالیٰ وہ کام لے جو ہمارے ملک کے لیے وطن کے لیے دین کے لیے اسلام کے لیے ملت کے لیے فائدے مند ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ بچائے جو گناہ و برائیاں ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر چاروں چیزیں پیدا کر دے ہم میں جو بیمار ہو کل معافی عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے العالمین امت مسلمہ کی ساری مشکلات کو ختم کر دے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ قید القاعدین اللہ تعالیٰ اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والوں اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو کی حفاظت فرما اور ان کے مکر کو ان کے قید کو اللہ ان کے سر پر ڈال دے العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے کا صحت اور فرما ان کو اور ان کے ساتھیوں اور ان کے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امن و امان نصیب فرما اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور العالمین ان کو اچھے کاموں میں استعمال کا فرما ہر غلط کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے خصوصاً جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں لے لے ان کے اچھے ان کو اچھے کاموں میں استعمال فرما ایسے کام ان سے لے اللہ جو ملت اور امت دونوں کے لیے فائدے مند ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت اور ملت کا نقصان اور خسارہ ہو اللہ فر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ امر بالعدل والحسان وعیتا اذ القربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبجئ یعیدكم العظم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اللہ اکبر